ان کے دلوں میں روک ہے چنانچہ اللہ نے ان کے روک میں اور اضافہ کر دیا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے